حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے کرنے والے دو افراد ایک دوسرے سے جدا ہونے تک بے کی واپسی کا اختیار رکھتے ہیں یہ کہ وہ بے خیار ہو اور کبھی نافے نے کہا آپ نے فرمایا تھا یا ان میں سے ایک دوسرے کو بے کرتے وقت کہہ دے اب پسند کر لے بعد میں واپسی نہیں ہوگی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچہتر